آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر اپنی پیدائش کے دن مبارکباد دینے والے متعلقین اور دوستوں کو لکھا گیا ایک مضمون کتاب زندگی کا ایک اور ورق تمام ہوا ہجر کی ایک اور رت بیت گئی یہ زندگی کیا ہے اپنے مالک کے حکم پر اس سے دور رہ کر جینا ہے اس کے قدموں کی مہک اس کے طلبوں کے لمس کو چھوڑ کر بستی ہجر کو اذن رب پر آباد کرنا ہے آہ کہ ہم غافل اس حقیقت کو بھول کر اسی دنیا کو اپنا گھر سمجھنے لگتے ہیں کوئی ہم نہ دانوں کو سمجھائے کہ سرائے کو گھر سمجھنے والوں کو ایک دن رخصت کا پروانہ تو ملتا ہے مگر متاع حیات سمیٹنے کا موقع نہیں ملتا ان بد نصیبوں کی کل کمائی سرائے فانی میں رہ جاتی ہے اس بستی ہجر میں اذن سفر یکدم ہی ملا کرتا ہے سو جو سامان باندھے بیٹھا ہے وہ تو زیادہ سفر لے لے گا اور جو غافل رہا جاہل رہا کاہل رہا اس کے لیے کچھ بھی نہیں نہ یہ جہاں نہ وہ جہاں پروردگار کے حکم پر اس دنیا دوں کے شولہ بار دنوں میں جلنا اور بستی ہجر کی یک بستہ راتوں میں بجھتے سلگتے رہنا ایک عجیب داستان ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رحمان نے انسان کو کیوں بنایا میں کہتا ہوں کہ وہ نہ بناتا تو یہ داستان ہجر اعلیٰ مرتبہ سردار جبرائیل لکھ پاتے نہ عالم آب و گل کے چلتے اڑتے تیرتے مکین صفائی ہستی پر تحریر کر پاتے اگر دل میں احساس خلیل اللہ ابراہیم کی طرح زندہ ہو تو تنہا یہی شرف زندگی کی ہر آگ کو گل و گلزار بنانے کے لیے بہت ہے یہ الگ بات ہے کہ رحمان اس قرض کو اس طرح اتارے گا ابراہیم اور آل ابراہیم کو ابدی طور پر بادشاہی کی قلت فاخرہ عطا کر دے گا اور دل میں احساس نہیں تو یہی دنیا بہت جہنم ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالکہ هو الخسران المبین خسارہ پانے والوں کو چھوڑیے جو ہماری نگاہ میں بہت اور البصیر و الخبیر کی نگاہ میں بہت کم ہیں اس عالم فانی کو گھر کے بجائے بس یہ ہجر سمجھنے والوں کی طرف آئیے جو بہت کم ہو کر بھی سب کچھ ہیں یہ دو طرح کے ہیں ایک وہ جو فراق کی آگ میں جلتے بجھتے اور سلگتے رہتے ہیں ان کی حیات پرسوس کو پروین سلطانہ ہنا نے کمال سادگی کے ساتھ یوں بیان کیا ہے دن مہینے سال میں ڈھلتا رہا وقت کا پہیا یوں ہی چلتا رہا تجھ کو کیا معلوم تیرے ہجر میں ایک دیا جلتا رہا بجھتا رہا ان کا مقصود اس دل کو پانا ہوتا ہے جو اپنی ہستی قربان کر کے بھی مل جائے تو نقصان کا سودا نہیں جل گئی مزرعی ہستی تو اگا دانائیں دل دوسرے وہ ہیں جن کا ذوق شاعر مشرق کی طرح ہوتا ہے جو محبوب حقیقی سے بے تکلفی کا مکالمہ کرنے کی جرت رکھتے تھے باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر یہ صاحبان جنون وہ ہیں جو دنیا آب و گل میں خالق آب و گل کی مرضی کے پھول کھلانا چاہتے ہیں انہیں وسال یار سے زیادہ خیال سے زیادہ یہ سوئے یار سلجھانے کی فکر ہوتی ہے مگر یہ کام لمبا ہے سو انہیں وسال کی جلدی نہیں سلگتے وہ بھی ہیں مگر اقبال کی طرح یار کو انتظار کا مشورہ دے کر اپنے اندر کی آگ سے پتھروں کو جونک لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں آقا دو جہاں کو انظار عام کا حکم دیا گیا تھا یا ایوہ المدسر قم فانذر وربکا فکبر وسیابکا فتحر ورجزا فحجر ولا تمنن تستقصر ولربکا فسبر اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو اپنے دامن دل کو پاک رکھو ارد گرد پھیلی غلازت سے دور رہو اور اپنی سعی کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو اس حکم سے قبل عقائے دو جہاں حب الہی کے سوز میں ڈوب کر سیرت و شخصیت کی آخری عظمتوں کو تخلیق کرتے اور اپنے قریبی لوگوں کو مالک دو جہاں کے قدموں میں لا کر ڈالتے رہے انضار عام کا حکم آیا تو حب الہی کا یہ شولہ بھڑکا اور عرب کا کوئی کچا پکا گھر نہ بچا جو نور الہی سے روشن نہ ہو گیا ہو پھر عالم اجم پر رحمتوں کا یہ بادل برسا اور ہر بنجر زمین کو سیراب کر گیا سلام ہو محمد اور آل محمد پر جس طرح سلام ہوا ابراہیم اور آل ابراہیم پر اب وقت آ گیا ہے کہ کل عالم نور نبوت سے روشن ہو جائے امت کا آخری حصہ اٹھے اور پوری انسانیت پر اسی طرح برسے جس طرح پہلا حصہ عالم اجم پر برسا تھا گو صاف نظر آتا ہے کہ پہلے والوں میں سے یہ بہت تھے اور پچھلے والوں میں سے بہت کم ہوں گے سلتم من الاولین و من الآخرین میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے اپنے طریقوں سے یہ کرنا بھی چاہتے ہیں مگر جب میں ان کو اور پھر سرکار دو عالم کو ملنے والے حکم کو دیکھتا ہوں تو طبیعت پرا گندا ہو جاتی ہے یہ لوگ قم فانذر و و کا فکبر کو اپنے سفر کی منزل سمجھ بیٹھے ہیں نادان یہ نہیں جانتے کہ یہ کام تو اللہ کراتا ہے بندے کی اپنی نجات آگے بیان کردہ کاموں میں ہے یہاں کسی کو یہ بھی نہیں خبر کہ آگے کیا کہا گیا ہے وَسْيَابَكَ سیاب کا فتحر و رجسا تَسْتَقْسِرْ وَلِرَبِّكَ فَسْبِرْ ربی کا فصبر شخصیت میں ہر آلودگی اخلاق میں ہر پستی ہمت میں بے حوصلگی اور طبیعت میں بے صبری کے ساتھ خدا کی مرضی نہ پہلے کبھی بیان ہو سکی ہے نہ آج ان لوگوں سے یہ خدمت لی جائے گی خدا کی کبریائی ایسے لوگ نہ پہلے قائم کر سکے نہ آج کر سکیں گے یہ سب لکھ کر خیال آتا ہے کہ میں ان سب سے کیسے مختلف ہوں عجب ثانیہ ہے کہ انسان کے حق میں سب سے معتبر گواہی اس کی اپنی ہوتی ہے اور وہی گواہی اس معاملے میں سب سے بڑھ کر مردود ہوتی ہے ہاں مگر صاحبان بصیرت کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے ایک استاد ایک دائی کس طرح کے لوگ پیدا کر رہا ہے وہی اس کی جد و جہد کے حق و باطل کا فیصلہ کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی اپنی قوم پر سچی تھی اسی لیے وہ اصحاب پیدا ہوئے جن کی گواہی کل عالم کے لیے معتبر ٹھہری سو میرے دوستو مجھے مبارکباد اس وقت دیجیے جب آپ کے اندر خدا کی مرضی عام کرنے اور اس کی کبریائی بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے آپ اپنے دامن دل اپنی شخصیت کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناتے جائیں ایمان اور اخلاق کی ان نجاستوں سے آپ خود کو بچا رہے ہوں جو ایک سیلاب بلا کے صورت میں ہر گھر کے درپے ہیں دین کے لیے اپنی کسی سعی کو آپ آخری جان کر بیٹھنے والے نہ ہوں اور ہر بہتان تراش جھوٹے اور دغاباز کی باتوں پر صبر کرنے والے نہ بن جائیں آپ اس راستے پر پہلا قدم رکھ دیجئے پھر مجھے مبارکباد دیجئے ورنہ روز قیامت میری اور آپ کی رسوائی کا منظر ایک سا ہوگا اقبال نے یہ کہا تو کسی اور پس منظر میں تھا مگر اس پہلو سے بھی یہ شعر نقل کرنا غلط نہیں روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر روز حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر جب زندگی شروع ہوگی کہ اس محرک کا انتقال میں تحجد میں اٹھ کر یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے اس دنیا میں کس میں یہ حوصلہ ہے کہ کسی غیر سے یہ بات کہے مگر مجھ سے یہ جملہ کہنے والی دینی بہن بہت چھوٹی عمر میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے حضور لوٹ چکی ہے یہ سن دو ہزار دس کی ابتدا کا ذکر تھا میں جب زندگی شروع ہوگی مکمل کر چکا تھا مگر اس کی اشاعت کے حوالے سے میں ایک گو مگو کی کیفیت میں تھا پھر ایک روز اچانک پتہ چلا کہ مجھے ایک مہلک مرض نے آ گھیرا ہے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اگر میری زندگی کا اختتام ہے تو پھر یہ کتاب ایک امانت ہے جسے لوگوں تک ہر حال میں پہنچنا چاہیے سو اس کی اشاعت کا فیصلہ کر لیا گیا اس کا فون آیا تو اسے اس فیصلے سے مطلع کیا تو بہت خوش ہوئی وجہ اشاعت یہ بتائی کہ مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے اس پر بہت دل گرفتہ ہوئی وہ جملہ کہا جو اوپر نقل ہوا ہے میں اس بات پر بہت ناراض ہوا مگر کیا کیجیے وہ جینے کا ارادہ شاید پہلے ہی چھوڑ چکی تھی شاید اس وقت جب میں نے جب زندگی شروع ہوگی کہ ابتدائی چند ابواب اسے پڑھنے کے لیے بھجوائے تھے یہ چند ابواب بس ایسے ہی روا روی میں بیٹھ کر لکھ دیے تھے انہیں کسی مکمل کتاب کے قالب میں ڈھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر اس تک پہنچے تو اس کی دنیا تھلپٹ ہو گئی وہ اتنی حساس تھی کہ شدت تاثر سے بیمار پڑ گئی فون پر کہا کہ اب زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا میں نے سمجھایا کہ جنت کا راستہ موت کی خواہش سے نہیں خدا کے لیے زندہ رہنے سے ملتا ہے اس کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہوئی تو میرے پیچھے لگ گئی کہ کتاب پوری کریں اسرار اور طرف سے بھی تھا مگر اس نے تو ناک میں دم کر دیا تھا یوں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب مکمل کرا ہی دی جس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو آخرت کی زندگی سے متعارف کرایا اور اب اس کتاب کی تکمیل کی اصل محرک خود اس دنیا کا حصہ بن چکی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی وہ حد حساس تھی جتنی حساس تھی اتنے ہی زندگی میں دکھ چیلے تھے شادی شدہ تھی مگر شادی شدہ زندگی جن سکھوں سے عبارت ہوتی ہے وہ اس کی زندگی میں موجود نہیں تھے وہ اپنا ہر دکھ مجھے سناتی تھی میں صبر کی تلقین کرتا مگر وہ گھلتی گئی جلتی ہوئی شمع کی طرف پگھلتی گئی اور ایک روز ہمیشہ کے لیے یہ شمع بجھ گئی اس کی زندگی بھی ایک شمع کی مانند تھی ہمیشہ دوسروں کے دکھوں کے لیے پریشان رہتی ہر طرح سے دوسروں کی مدد کرتی دین کا ذوق اور فہم بہت اچھا تھا خواتین میں دین کی اتنی اچھی سمجھ میں نے شاز ہی کبھی دیکھی تھی اس کے ارد گرد کے سارے لوگ اس سے دینی سوالات کرتے وہ جواب دے دیتی پھر احتیاطاً مجھے فون کر کے کنفرم کرتی کہ صحیح بات بتائی ہے یا کوئی غلطی کی ہے مجھے نہیں یاد کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے کسی کو غلط جواب دیا ہو میں اس کی زندگی میں آنے والی ہر محرومی کے جواب میں یہ کہتا کہ اللہ نے تمہیں دنیا داری کے لیے نہیں دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے مطالعے کی بے حد شوقین تھی جیب خرچ میں ملنے والی بیشتر رقم کتابیں خریدنے پر خرچ کر دیتی اور شوہر سے بہت ڈانٹ کھاتی زندگی کے آخری دنوں میں ایک روز اس نے مجھے فون کیا وہ بہت دکھی ہوتی تو مجھے ہی فون کرتی تھی وہ مطالعہ نہیں کر پا رہی تھی کہ چشمہ ٹوٹ گیا تھا اور شوہر سے بار بار کہہ رہی تھی کہ چشمہ بنوا دو جواب میں اسے تھپڑ کھانے کو ملا یہ واقعہ سنا کر وہ بہت روئی میں نے اسے بہت تسلی دی لیکن اس روز فون بند کر کے میں بھی رو پڑا وہ اپنے شوہر سے دیوانہ وار عشق کرتی تھی شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا وہ یہ برداشت نہیں کر سکی خود کو روگ لگا بیٹھی بڑے حوصلے سے شوہر کی دوسری شادی کو دیکھا شادی کی ساری شاپنگ خود کرائی مگر وہ اتنی بہادر نہیں تھی جتنی نظر آنے کی کوشش کرتی تھی اس لیے چند ماہ بھی نہ جی سکی گرچہ دوسری لڑکی بھی اچھی تھی مگر وہ شرکت گوارا کرنے کی روادار نہیں تھی میں نے شادی سے پہلے ہی بہت سمجھایا تھا کہ شوہر کو دوسری بیوی کے حوالے کر کے خود کو اللہ کے لیے وقف کر دو مجھے معلوم تھا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کا دھیان دوسری سمت بٹ جائے کاش ہمارے خطے کی خواتین یہ سمجھ لیں کہ شوہر اتنا قیمتی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے اپنی جان کو روگ لگایا جائے زندگی میں شوہر کے سوا بھی بہت کچھ ہوتا ہے مگر اس کی زندگی میں اور کچھ تھا بھی نہیں میں کتنی باتوں کا راستہ ہوں مگر اس نے وعدہ لیا تھا کہ خاموش رہوں گا سو میں خاموش ہی ہوں میرے لیے بس ذاتی اطمینان کی ایک ہی بات ہے اس نے ہمیشہ مجھ سے دوسروں کے لیے مدد مانگی تھی اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا بلکہ الٹا میرے اور میری بیوی بچے کے لیے تحفے بیچتی رہتی تھی آخری دنوں میں جب ڈاکٹروں نے ہسپتال سے جواب دے کر گھر بیچ دیا تھا تو اپنی بہن کے ذریعے سے اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں اسے ویل چیئر خرید کر لے دوں وہ اسلام آباد میں تھی اور میں ہزار میل دور بیٹھا تھا پھر بھی میں نے ایک اور دینی بہن فریدہ سے رابطہ کر کے اس کے گھر بھیجا فریدہ نے جو حالات بتائے اس سے صاف ظاہر تھا کہ اب اسے ویل چیئر کی کوئی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی مگر ایک بھائی کو بہرحال بہن کا مان رکھنا تھا بھلا ہو برادرم ندیم اعظم کا کہ انہوں نے میرے ایک فون پر اگلے ہی دن ویل چیئر اس کے پاس پہنچوا دی پھر آج اس کی وفات کے ایک ہفتے بعد فریدہ کو معلوم ہوا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے ایک گہرے کرب نے مجھے گھیر لیا ہے یہ وہ دن ہے جب ایک دفعہ پھر میں ہزاروں برس پر پھیلی فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کر رہا ہوں یہ فلسفی ہر چیز کا جواب برا بلا دے رہے ہیں مگر ایک چیز ان کے احاطہ تصور سے باہر ہے یہ آخرت کی وہ زندگی ہے جس کے بغیر اس دنیا کی کسی پہیلی کو سلجھایا نہیں جا سکتا اس دنیا میں دکھ کیوں ہے موت کیوں ہے اعلیٰ انسان اس قدر بے بسی سے زندگی گزار کر کیوں مر جاتے ہیں باخدا آخرت نہ ہو تو خدا پر ایمان لانا بھی ممکن نہیں یہی ایمان ہے جو کرب کے ان لمحات میں مجھے یقین دلا رہا ہے کہ مرنے والی نے اپنے بدترین دن دیکھ لیے ہیں اس نے سب اور تقوی کی قرآن شرائط کے مطابق زندگی گزاری نیکی اور احسان کو اپنا شیوا بنایا ایسے لوگوں کے لیے جنت کی یقین دہانی خود اللہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں کرائی ہے اس لیے رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ اور کوئی محرومی نہیں آئے گی رحمت خدا نے پھر دو سے بری میں اسے رب سے نزدیک جگہ دے دی ہے وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں حضرت آسیہ کی طرح اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اپنے پاس میرا گھر بنا دیں ایسے دکھی لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں اس لیے اس کا گھر بنا دیا گیا تھا مگر وہ گھر ہی کیا جس میں مکین نہ ہو اس کی موت کے فیصلے سے مجھے لگا کہ گویا مالک ذوالجلال نے فیصلہ کر لیا کہ اس بے رونق گھر کو رونق بخش دی جائے سو گھر والی کو بلا لیا گیا یہ اس کی موت نہیں ہے اس کی زندگی اب شروع ہوئی ہے لوٹری لاٹری جوئے کی ایک قسم ہے اس میں بہت سارے لوگ تھوڑے سے پیسے دے کر ایک ٹکٹ خرید لیتے ہیں خریداروں کی تعداد بعض اوقات لاکھوں میں ہوتی ہے پھر ان ٹکٹوں کی قرآن دازی ہوتی ہے اور جس شخص کے ٹکٹ کا نمبر قرآن دازی میں نکل آتا ہے اسے ایک بہت بڑی رقم مل جاتی ہے جبکہ باقی لوگوں کی رقم ضائع ہو جاتی ہے قطع نظر اس سے کہ اسلام میں جوا اور اس کے نتیجے کے طور پر لاٹری حرام ہے ہمارے ہاں لاٹری کے حوالے سے ایک محاورہ وجود میں آ گیا ہے کہ فلاں شخص کی لاٹری نکل آئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر اس شخص پر مہربان ہو گئی اور وہ اچانک ترقی کر کے فرش سے عرش پر جا پہنچا گویا کہ لاٹری نکلنے کا محاورہ انتہائی خوش نصیبی کے لیے بولا جاتا ہے ہم انسانوں کو یہ بات نہیں معلوم مگر حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جس حیثیت میں موجود ہیں اس میں ہم سب کی لاٹری نکلی ہوئی ہے ہم ایک ایسی کائنات میں زندہ ہیں جو لامحدود طور پر وسیع اور ختم نہ ہونے والے خزانوں کی حامل ہے اللہ تعالیٰ نے ایک روز یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی مخلوق کو اس کائنات کا بادشاہ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے اس مقصد کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا گیا یوں گویا کہ ہم انسانوں کی لاٹری نکل چکی ہے انسانوں کو بس کرنا یہ ہے کہ گنتی کے چند سال اللہ کو دیکھے بغیر اس کی عبادت کریں اور اس کی بات مانیں یوں سمجھیے کہ لاٹری نکلنے کے دن سے لے کر انعام پانے کے درمیانے وقت میں خود پر قابو رکھنے کی بات ہے اس کے بعد کائنات کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گے تو چلیے اب خوش ہو جائیے اور خوشیاں منائیے کہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے بس تھوڑا سا صبر اور تھوڑا سا شکر یہ بادشاہی آپ کی ہوئی مقام لذت مقام اذیت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ فضل و کرم کا عجیب معاملہ کر رکھا ہے یہاں انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان ضروریات میں لذت کا ایسا خزانہ رکھ دیا گیا ہے جس کے لمس سے کوئی بھی دوسری مخلوق ناشنا نہ ہے مثال کے طور پر انسانوں کی غذا کو لے لیجئے غذا زندگی برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہے یہ ضرورت دیگر جانداروں کی طرح بہت سادہ انداز میں بھی پوری کی جا سکتی تھی مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے ذوق لذت کی تسکین کے لیے دنیا میں انواع و اقسام کے کھانے ذائقے اور مشروبات رکھ دیے گئے ہیں کھٹے میٹھے نمکین اور مسالے دار ان لذیذ کھانوں کو انسان اپنے منہ کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچا کر توانائی کا خزانہ حاصل کرتا ہے اس عمل میں زبان جو ذائقہ محسوس کرتی ہے اور ذہن اس سے جس طرح لذت اٹھاتا ہے وہ بلا شبہ ایک معجزاتی عمل ہے لذت کام و دہن کی یہ دنیا ایک عذاب میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے اس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ جب کسی شخص کے منہ میں چھالے پڑ جائیں السریشن سے منہ کے اندر کی جلد خراب ہو جائے گلے میں تکلیف ہو جائے یا خدا نخواستہ منہ یا گلے کا کینسر ہو جائے تو یہی کھانا منہ میں رکھنا اور گلے سے اتارنا ایک عذاب بن جاتا ہے ایسے میں ایک لقمہ اور ایک قطرہ آب منہ سے نیچے اتارنا ایک قیامت خیز مرحلہ ہے جو عمر بھر مقام لذت رہا وہ ایک مقام عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے یہی اس دنیا کی باقی لذتوں کی داستان ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو ساری زندگی نعمتوں اور لذتوں سے مالا مال کیے رکھتے ہیں مگر جو لوگ یہ نعمت پا کر غفلت اور نافرمانی کا شکار ہو جاتے ہیں ایک روز ان کے ہر مقام لذت کو مقام عذاب بنا دیا جائے گا یہ دن وہ ہوگا جب قیامت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا پھر ہر مجرم و سرکش کو جہنم رسید کیا جائے گا شکر گزاری کے بجائے سرکشی کی راہ اختیار کرنے والے ان مجرموں کو کھانے اور پینے کے لیے خاردار جھاڑیاں خون پیپ کھولتا ہوا پانی زکوم اور اس نوعیت کی دیگر بد اور تکلیف دہ چیزیں دی جائیں گی یہ چیزیں ان کے منہ گلے اور پیٹ کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالیں گی ایک ایک گھونٹ ایک ایک لقمہ عذاب کی ایک نئی شدت لیے ان کا منتظر ہوگا مگر ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا بھوک ان کو مجبور کرے گی اور وہ اس کی سے بل بلا کر اس کھانے کی عذیت کو گلے لگانے پر مجبور ہوں گے اس کے برعکس کچھ اور لوگ جنت کی پرکیف بستی میں ہمیشہ کے لیے بسا دیے جائیں گے ہر لمحہ ایک نئی لذت سے ان کا تعارف ہوگا کھانے اور پینے کی ہر چیز وہاں سرور کیف مستی ذائقے اور لذت کے ایک نئے پہلو سے ان کو روشناس کرائے گی وہاں کی شراب ان کے سر میں درد کرے گی نہ ہوش و حواس سے بیگانہ کرے گی وہاں کے کھانے نہ بدہضمی پیدا کریں گے نہ ہوائی جے ضروریا کا باعث بنیں گے نہ پیٹ میں گرانی ہوگی نہ سینے میں جلن ہوگی نہ کھانا کم پڑے گا نہ پیٹ بھرنے کی وجہ سے ہاتھ روکنے پر مجبور ہوں گے یہ جنت صرف انہی لوگوں کا مقدر ہے جو گزشتہ دنیا میں اپنے تعصبات اور جذبات سے بلند ہو کر ایمان کو اختیار کرنے والے بنے اپنے پیدائشی مذہب روایتی فرقے اور ابتدائی نظریات سے بلند ہو کر سچ کی پیروی کرنے والے بنے اپنی عملی زندگی میں عالی اخلاق کی پیروی کرنے والے اور صبر و شکر سے زندگی گزارنے والے بنے انہوں نے جان لیا کہ ان کا وہ مالک کتنا کریم ہے جس نے ہر مقام اذیت کو مقام لذت بنا رکھا ہے ان کی یہی دریافت حمد و تسبیح کے ان نغموں میں ڈھل جاتی ہے جسے سننے کے لیے آسمان و زمین ترستے ہیں مگر یہی نغمے آج کا غافل انسان گانے پر تیار نہیں ہے دنیا کی مشکل ہم میں سے ہر شخص مشکلات سے گھبراتا ہے اور آسانی پسند کرتا ہے لیکن مشکلات اس دنیا کی تخلیقی اسکیم کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ اس بات کو بیان کرتے ہیں یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے اس امتحانی پرچے کے حصے ہیں ایک نعمتیں اور دوسری مشکلات چنانچہ مشکلات سے مفر ممکن نہیں تاہم اس حقیقت کے باوجود کہ دنیا میں مشکلات اور مسائل ناگزیر ہیں چند چیزیں ایسی ہیں جن سے یہ مشکلات آسان کی جا سکتی ہیں پہلی اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم پر یقین رکھنا ہے مشکلات میں یہ یقین انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کی ہر مشکل کی ایک وجہ اور حکمت ہے یہ حکمت ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے مگر چونکہ ہم کو علم نہیں ہوتا تو ہم مشکل سے گھبرا جاتے ہیں اس کو دو مثالوں سے سمجھیں پہلی مثال اس نو نوبیاحتا لڑکی کی ہے جس کی شادی پر کچھ عرصہ گزر جائے اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو ایسی لڑکی کے ہاں جب اولاد کی تمہید بنتی ہے تو اس کی ساری علامات بیماری کی ہوتی ہیں مگر جیسے ہی اصل حقیقت کی خبر ہوتی ہے وہ لڑکی اور اس کے متعلقین پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو جاتے ہیں نو مہینے میں عملی طور پر حاملہ کی کیفیت ایک بیمار مریض سے مختلف نہیں ہوتی مگر متوقع اولاد کی خوشی اور ان کیفیات کے عارضی ہونے کی بنا پر وہ بخوشی اس مشکل صورتحال کو برداشت کرتی ہے یہی معاملہ مشکلات اور ناگوار حالات کا ہے دنیا کی ہر مشکل عنقریب آخرت کی بہت بڑی آسانی میں بدلنے والی ہے مگر ہم صورتحال کو اس پہلو سے نہیں دیکھتے ہم نہیں سوچتے کہ مشکل کا ہر لمحہ حشر اور آخرت کی کسی نہ کسی سختی کو ہم سے دور کر رہا ہے اور جنت کی کسی نہ کسی نعمت کو بڑھا رہا ہے مگر جیسے ہی میں اس حقیقت کا یقین ہو جائے گا ہم ایک حاملہ لڑکی کی طرح مشکل کو بھی بخوشی برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں گے ہم مسائل اور پریشانیوں کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے مگر اسے اپنے ذہنی سکون کو منتشر کرنے کا سبب نہیں بنائیں گے جو ہو سکے گا ہم کریں گے اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں گے اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا جو معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ اس ہستی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بہت کریم اور رحیم ہے مشکلات کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ کہ زندگی کی اکثر مشکلات ایسی ہوتی ہیں جن میں آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے مگر عام طور پر ہم نہیں جانتے کہ یہ مشکل دراصل کتنی بڑی مشکل سے ہمیں بچا رہی ہے اس کی مثال اس بچے کی ہے جسے ویکسینیشن کا ٹیکہ یا بیماری میں دوا کا کڑوا گھونٹ جب دیا جاتا ہے تو وہ چیخ و پکار شروع کر دیتا ہے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ اور سوئی کی چبھن در حقیقت موت معذوری اور مرض کی تکلیف سے بچانے اور جسم کی راحت کے لیے ناگزیر ہے یہی معاملہ زندگی کے بہت سے مسائل کا ہوتا ہے ان مسائل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالی ہم کو زندگی کے بہت سے بڑے اور تباہ کن مسائل و مشکلات سے بچا لیتے ہیں مگر ہم چونکہ ان زیادہ بڑے مسائل سے واقف نہیں ہوتے اس لیے مشکلات پر نالاں رہتے ہیں تاہم اللہ تعالیٰ کی تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ بعض اوقات وہ ہماری یا دوسروں کی زندگی میں ایسے واقعات دکھا دیتے ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو ہم اچھا سمجھتے تھے وہ بری تھی اور جس مشکل سے ہم بہت پریشان تھے وہ دراصل بہت بڑی خیر تھی اس حکمت کو جان لینے کے بعد باقی معاملات میں ہمیں اپنی سوچ کو درست کر لینا چاہیے جس شخص نے یہ انداز فکر اختیار کر لیا اس کے لیے دنیا کی مشکل کو سہنا آسان ہو جاتا ہے مشکلات کبھی اس کو زیر نہیں کر پاتی اس کا حوصلہ نہیں توڑتی یہی سوچ وہ مثبت سوچ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے دعا اور حکمت عملی اللہ تعالی ہماری بعض دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا یہ وہ سوال ہے جو اکثر عام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں تمہارے رب کا فرمان کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا سورہ مومن آیت ساٹھ قرآن مجید کی اس آیت کو اس حوالے سے بیان کردہ بعض دیگر بیانات سے ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتے لیکن اس دنیا میں ان کی عطا کا انحصار ان کے علم اور مشیت پر ہے صورت الشورى آیات انچاس اور پچاس اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے علم کے تابع ہے چنانچہ جب وہ یہ جان لیتے ہیں کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ کسی بھی شر کا سبب ہو سکتی ہے تو بندے کو وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس سے کوئی بہتر چیز عطا کرتے ہیں تاہم اس حوالے سے ایک دوسری چیز ہے جس کا تعلق قانون قدرت سے ہوتا ہے سیب کا پھل پانے کے لیے سیب کا درخت لگانا ہوگا آم کا درخت لگا کر سیب کی دعا مانگنے سے کبھی سیب نہیں ملے گا تاہم بہت سے انسان اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حصے کا کام بھی اللہ تعالیٰ کریں یعنی انسان تو کوئی اسباب نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ اسباب سے بلند ہو کر ان کی دعا قبول کریں یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کے مترادف ہے اور یہ رویہ درست نہیں اس لیے امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کرنا ہوگی ملازمت چاہیے تو اہلیت پیدا کرنا ہوگی رشتہ چاہیے تو لڑکے اور لڑکی کو تمام مروجہ ضروری اسباب مہیا کرنا ہوں گے ان سب کے ساتھ بھرپور کوشش اور حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی ان چیزوں کو اختیار کیے بغیر اللہ کو الزام دینا اللہ کا امتحان لینے کے مترادف ہے آل داعود قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد اور تعریف کے نغمے گاتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ حمد میں مشغول ہو جاتے حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور اسی حمد کا مجموعہ ہے اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو عطا کی تھی گویا مطلب یہ ہوا کہ حضرت داؤد نے اللہ کی جو حمد کی تھی وہ اللہ ہی کی عطا تھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ایک ایسا اعزاز ہے جو دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے یہ اعزاز ہر ہما شما کو نصیب نہیں ہوتا جس شخص کی نگاہ مذہب اور مذہبی ادب پر ہے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ مذہب کے نام لیواؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل رہا ہے زیادہ تر مذہبی لوگ خدا کو مان کر بھی غیر اللہ کی عظمت اپنے اکابرین کی بڑائی اور اپنے تعصبات میں زندہ رہے اسی طرح خدا کو بھول جانے اس کی نافرمانی کرنے اور اس کی ناشکری کرنے والے بھی اس عزت سے محروم رکھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کی عزت صرف انہی کو دی جاتی ہے جو لمحہ لمحہ اس کی یاد میں گم رہتے ہیں جو اس کی خاطر اپنے ہر تعصب اور ہر فرقہ ورانہ وابستگی کو قربان کر دیتے ہیں جو غیب میں رہ کر بھی ہر جگہ اس کی نعمت اور احسان کو دیکھ لیتے ہیں جو پیغمبروں کو اپنے قومی فخر کے بجائے اللہ کے نبی کے طور پر دریافت کرتے ہیں جو اس کی مرضی کو اپنی قوم پرستانہ سوچ اور جذبات و خواہشات پر غالب رکھتے ہیں یہی گنتی کے وہ آل داود ہیں جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے اور ان کو حمد باری تعالیٰ کے لیے قبول کیا جاتا ہے ان کے الہامی نغموں کے ساتھ آج بھی پہاڑ تسبیح کے گیت گاتے پرندے حمد کے ترانے گنگناتے اور ابن آدم تقبیر بلند کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد